اس کے لیے پٹرول ہے جو اس کو چلاتا ہے اگر غلط سنا غلط دیکھا غلط سمجھا تو اندر میں غلط یقین بیٹھتا ہے پھر یہ غلط یقین اسے غلط راہوں پہ لے کے چلتا ہے اب اس آدمی کو ڈنڈے سے نہیں ہٹایا جا سکتا اگر وہ صحیح سنے گا صحیح سوچے گا صحیح سمجھے گا صحیح بولے گا تو اس کے اندر ایک صحیح یقین پیدا ہوگا وہ بھی اس کے لیے پٹرول ہے یہ صحیح یقین اسے گاڑی کے پٹرول کی طرح پھر ٹھیک راستوں پر چلائے گا غلط راہوں سے بچائے گا انسان ایسی مخلوق نہیں ہے کہ اس کو ڈنڈے سے چلایا جا سکے اور اس کو زبردستی کرائی جا سکے یہ ایسا اس سے کروایا نہیں جا سکتا حکومت اگر نماز فرض کر دے اور لوگوں کو نماز کی عظمت کا پتہ نہ ہو تو بے وضو نماز پڑھیں گے اور یہ تو پاکستان ہے مجھے مدینہ منورہ میں ایک نوجوان ملا اور وہ رو رہا تھا زار و زار کہ میں نے دس سال بے وضو نماز پڑھی ہے مدینہ میں مسجد نبوی کہ نماز حکومت کی پابندی ہے میرے اندر تو نماز کی کوئی عظمت نہ تھی تو میں تو بے وضو نمازیں پڑھتا رہا اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ یاد میں آ کے شریک ہو کر پھر سلام پھیر کے واپس کا میں ایسا کرتا رہا ہوں پھر ایک بیان سنا تمہارا پھر کچھ عرصہ سنتے سنتے سنتے سنتے پھر مجھے احساس ہوا کہ اس کو میں نے اپنے آپ کو برباد کیا تو اب میری کوئی توبہ ہے میری کوئی معافی ہے میری کوئی بخشش ہے تو زبردستی نہ کسی سے کفر کروایا جا سکتا ہے نہ زبردستی کسی کو ایمان پہ لایا جا سکتا ہے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے وہ غلط ہے تو یہ ظلمتوں میں دھکیل دیا جائے گا اور ظلمتوں میں یہ گم ہو جائے گا اگر وہ صحیح ہے تو یہ روشن راہوں کا مسافر بنے گا اور اللہ اس کی منزل بن جائے گا اس وقت کا یقین یہ ہے کہ پیسہ سب کچھ ہے یہ آج کا یقین ہے آج کے دیکھنے نے آج کے سننے نے آج کے بولنے نے اور آج کے پڑھنے نے یہ یقین بنایا ہے کہ پیسہ سب کچھ ہے پیسہ ہے تو کام بنے گا پیسہ ہے تو عزت ملے گی پیسہ ہے تو تمہیں پوچھا جائے گا اور تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تو تمہارا کوئی نہیں تمہارا رشتہ دار کوئی نہیں تمہارا کام نہیں چل سکتا تمہارا مسئلہ نہیں حل ہو سکتا اب یہ ایک غلط بنیاد اندر میں اتری ہوئی ہے اور جم چکی ہے اس بنیاد پر اسلام کا ڈھانچہ کھڑا نہیں ہو سکتا اسلامی حکومت بھی قائم ہو جائے تو ان لوگوں کو اسلام پہ نہیں لا سکتی کہ جب تک ان کی بنیاد نہ اکھڑے اور اندر میں صحیح بنیاد قائم ہو وہ کیا ہے کہ اللہ عزت دیتا ہے اللہ کام بناتا ہے اللہ مسائل حل کرتا ہے اللہ رزق دیتا ہے اللہ سے سارے کام بنتے ہیں اللہ سے سارے کام سنورتے سدھرتے ہیں پیسہ تو ایک سبب ہے اللہ چاہے اس کے ذریعے سے کرے اللہ چاہے اس کے بغیر کر دے یہ صحیح بنیاد ہے اس بنیاد کو اب کوئی باطل حکومت نہیں اکھاڑ سکتی اس بنیاد کو فرون بھی نہیں اکھاڑ سکتا شداد بھی نہیں اکھاڑ سکتا لوگ سولیوں پہ چڑھے ہم میلو الاقشاب آروں سے چیر دیے گئے وہ نشرو بل شیر اور ان کے گوشت زندہ کے گوشت ان کے ہڈیوں سے نوچ لیے گئے لوہے کی کنگھیوں سے وہ یم شتو بے امشات الحدید مادون لحم ہی ہی و یہ سب کچھ انہوں نے برداشت کیا لیکن انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا کہ اندر میں بنیاد صحیح قائم ہو چکی تھی آج کی بنیاد ہے پیسہ سب کچھ ہے پیسے سے کام بنتا ہے اب اس ذہن کا انسان اسے سود لینا پڑے لے گا سود دینا پڑے دے گا اسے سے پیسہ آئے یہ جوا کھلوائے گا یا کھیلے گا اسے پرائز بانڈ میں پیسہ نظر آئے گا یہ وہاں بھی پیسہ لگائے گا اسے بینکوں کے سود میں پیسہ نظر آئے گا یہ وہاں بھی لگائے گا اسے لاٹری میں پیسہ نظر آئے گا یہ وہاں بھی لگائے گا اسے جھوٹ میں نظر آئے گا یہ جھوٹ بولے گا اسے فریب میں نظر آئے گا یہ فریب لوگوں کو دھوکہ دے گا اسے فراڈ میں نظر آئے گا یہ فراڈ کرے گا اسے ظلم میں نظر آئے گا یہ ظلم کرے گا کہ پیچھے بنیاد غلط بن چکی ہے کہ پیسہ ہی تو سب کچھ ہے پیسہ نہ ہو تو کیا ہے یہاں ایک بڑا تاجر مجھ سے کہنے لگا سود کے بغیر کام کیسے چلے گا مجھ سے براہ راست سود کے بغیر تجارت کیسے ہوگی سود کے بغیر کام کیسے چلے گا اس آدمی کو کیسے کوئی اسلامی شریعت پھیلائے اور اسلامی معاشرت پھیلائے اور کیسے کوئی اس سے ایمان کے تقاضے پورے کروائے جو اللہ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہے کہ تو تو کہتا ہے سود حرام ہے پر میں کہتا ہوں سود کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا ہے یہ آج کے غریب کا بھی ذہن ہے مالدار کا بھی ذہن ہے غریب آدمی بھی سو پچاس روپے کا انعامی بانڈ خرید کے بیٹھا ہوا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے اللہ میرا کٹ میرے کام بنے یعنی اللہ سے حرام مانگ رہا کہ اللہ میرا کٹ میرے کام بن جیسے کس کو کہہ رہا ہے جس نے خود اسے حرام قرار دیا جوا ہے تو غریب آدمی بھی آج اسی رو میں بہ چلا ہے مالدار بھی اسی میں بہ چلا ہے کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے لہذا مالداروں کے ظلم کے طریقے اور غریبوں کے ظلم کے طریقے اور مالداروں کے فراڈ فریب کے طریقے اور غریبوں کے فراڈ فریب کے طریقے اور مالداروں کی نافرمانیاں اور غریبوں کی نافرمانیاں اور کے پیچھے بنیاد غلط ہے بنیاد غلط ہے پیسہ ہی سب کچھ ہے پیسہ ہی سب کچھ ہے یہ غلط بنیاد اس پر کوئی دینی نقشہ قائم نہیں ہو سکتا یہ جتنا سود یہ جتنا جھوٹ یہ جتنا ظلم یہ جتنا فراڈ یہ جتنے فریب اور جتنے جیلی کاغذات سے زمینیں الاٹ کرا لی بیواؤں کو دھکے دے کے نکال دیا غریبوں کی زمینوں پہ قبضے کر لیے اس کے پیچھے صرف ایک ذہن ہے پیسہ آئے گا تو سب کچھ پیسہ آئے گا تو سب کچھ یہ ذہن کفر کا ذہن ہے یہ ذہن باطل ذہن ہے اس ذہن والا نماز پڑھ کے بھی دھوکہ دے گا اور روزہ رکھ کے بھی دھوکہ دے گا اور حج کر کے بھی ظلم کرے گا اور خیرات کر کے بھی لوگوں کی جیبوں پہ یہ ڈاکہ ڈالے گا کس کے پیچھے ایک سوچ ہے پیسہ پیسہ پیسہ اس سوچ کو جب تک نہیں توڑا جاتا اور اس کی جگہ دوسری بنیاد دوسرا یقین اللہ سب کچھ ہے اللہ کا سب کچھ ہے سب کچھ اللہ ہے جب کچھ نہ تھا تو بھی اللہ تھا جب میں نہ تھا اللہ تھا میں ہوں تو بھی اللہ ہے میں نہ رہوں گا تو بھی اللہ رہے گا میں نہیں تھا تو اللہ رزق کے نظام چلا رہا تھا میں موجود ہوں تو اللہ رزق کے خزانوں کے در کھولے ہوئے ہے میں اٹھ جاؤں گا پھر بھی اس کے رزق کے خزانے کھلے رہیں گے اور وہ اتنے وسیع خزانے ہیں کہ میرا اللہ کہتا ہے لو ان اولکم و اخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رطبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انثاکم اے پوری دنیا کے انسان اور جنات اور زندہ اور مردہ اور مرد اور عورتیں اور پہلے اور پچھلے اور بوڑھے اور جوان اور خشک اور تر اور جنات بھی ساتھ شامل تم اور اور چھوٹے بڑے تم سارے قامو فی سعید واحد ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ فسألونی پھر مجھ سے مانگو اور اپنی اپنی چاہت کا مانگو اور بھرپور بھرپور بھرپور مانگو كُلَّ اور میں سب کا چاہا سب کو دے دوں لائن نہیں لگانی پڑے گی باری باری نہیں آنا پڑے گا اور اپنی باری کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا اردو میں بولو عربی میں بولو انگریزی میں بولو فرنش میں بولو فارسی میں بولو اٹالین میں بولو ہالینڈی میں بولو پرتگالی میں بولو اسپینش میں بولو اور افریقی زبانوں میں بولو اور ایشیائی زبانوں میں بولو اور پنجابی میں فریاد کرو سرائکی میں کرو سندھی میں بروہی میں بلوچی میں برمی میں برماوی میں ساری دنیا کی زبانیں صرف ایک ہندوستان میں تین سو ساٹھ زبانیں بولی جاتی ہیں ایک ملک میں تین سو ساٹھ اور پوری دنیا میں چھ ہزار زبانیں اس وقت بولی جا رہی ہیں چھ ہزار اور اس میں بہت سی سی مٹ چکی اور بہت آئندہ پیدا ہونے والی ہیں یہ ساری زبانوں میں سور زور سے پکارو تو یہ زور سے پکارنا ایک ہنگامہ بن جائے گا ایک چیخ و پکار ہوگی اور کوئی سمجھ نہ پائے گا اور اس میں گونگے بھی اپنے گاں کر رہے ہیں اور وہ بھی اپنے اشاروں سے اور دل کے دل کی فریادوں سے اللہ کو سنا رہے ہیں تو تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ دجیجہم لغاتہم میں ایسا سننے والا ہوں کہ تم سب کی الگ الگ سنتا ہوں اور سمجھتا ہوں اور پھر مجھے لا کثرت المسائل تم سب کا اکٹھے بولنا مجھے غلطی میں نہیں ڈالتا کون کیا کہہ گیا کس نے کیا مانگا یہ مجھے خطا نہیں یہ مجھے غلطی نہیں لگتی ہے اور تم سب کا اکٹھے مانگنا ایک شور بن کر مجھے آوازوں کو الگ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے میں سب کی سنتا ہوں بختلاف لغاتے ہیں زبانیں الگ و لاجاتے ہیں لہجے الگ سوال الگ ضرورت الگ حاجات الگ یہاں ایک کی فائل دوسرے کو لگ جاتی ہے دوسرے کی تیسرے کو لگ جاتی ہے تمہارا رب سب کی سن کر سب کو دینے کے بعد ہر چاہا پورا کرنے کے بعد تمہارا رب کہتا ہے ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر تیرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کے باہر نکالو سوئی سمندر میں ڈبو باہر نکالا کیا سمندر میں سے سوئی نے کیا نکالا ہے کیا نکالا ہے کچھ بھی نہیں نہیں کچھ نکالا ہے وہ جو پانی کی تری تھی تھوڑی سی وہ سوئی کو لگ گئی ہے یہ جو اور یہ جو اور یہ جو یہ جو تھوڑی سی تری اس کو لگی ہے اتنی کمی سمندر میں آئی ہے لیکن ہمارے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی ہے یہ ذہن لے کر لے کر ایک آدمی بازار جا رہا ہے یہ سود پہ کام نہیں کرے گا یہ انعام بانڈ نہیں خریدے گا یہ سٹے کا کام نہیں کرے گا یہ جوئے کا کام نہیں کرے گا رزق اللہ وہ کہے گا رزق اللہ کے خزانوں میں ہے اللہ رب اللہ کی صفات میں سب سے مشکل صفت کو ماننا سب سے مشکل صفت جس کا ماننا سب سے مشکل ہے اللہ کی صفات میں وہ صفت جس کا یقین سب سے مشکل سے انسان کے دل میں اترتا ہے وہ اللہ کا رب ہونا ہے رب ہونا خالق کون کہے گا سورج میں بنایا تو چاندوی میں بنایا کوئی انا جڑا گل کرے بھائی اللہ نے بنایا چاند اللہ نے سورج اللہ نے ستارے اللہ نے ہوا اللہ نے زمین اللہ نے آسمان اللہ نے کائنات اللہ نے بنائی ہاں اور روٹی کا روٹی تو میں خود کماتا ہوں اللہ دیتا ہے پر میں بھی کرتا ہوں اللہ دیتا ہے پر میں بھی جہاں یہ پر میں بھی آتا ہے یہاں آ کر یقین ٹوٹتا ہے اور یہ ہے رب اللہ کا رب ہونا اللہ کا رب کہ اللہ رب ہے اللہ پالنے والا ہے اللہ پالتا ہے اور دشمن کو بھی پالتا ہے اور دوست کو بھی پالتا ہے اور بے شمار خزانوں کے ساتھ بے شمار لشکروں کے ساتھ بے شمار رحمتوں کے ساتھ نافرمانوں فرمانوں کے لیے بھی رزق کا نظام فرمان برداروں کے لیے بھی رزق کا نظام یہ یہ یہ یقین بڑا مشکل ہے اور یہی قبر کا پہلا سوال ہے من رب یہ سوال نہیں ہے کہ عائشہ مسجد میں کس کو سجدہ کیا کرتے تھے کون کہے گا کہ میں پتھر کو کرتا ہوں ساری زندگی نماز نہ پڑھنے والا بھی کہتا ہے سجدہ اللہ کو ہے جس نے زندگی پر ایک سجدہ نہیں دیا کبھی عید بھی نہیں پڑی اس سے بھی جا کے پوچھو وہ بھی کہے گا سج جی نماز تھا اللہ دی ہے سجدہ تھا اللہ دا ہے جی اور روٹی رزق رازق کون ہے سب سے مشکل پیپر اس لیے اللہ نے اپنا تعارف کروایا الحمد رب العالمین پہلا سبق یہ دیا ہے کہ میں اللہ ہوں ساری تعریفوں کا مالک ساری خوبیوں کا مالک ذات کو صفات سے جانا جاتا ہے ہمیشہ ذات کے ساتھ کچھ صفات ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ اس کا تعارف ہوتا ہے تو الحمد میں اللہ سب تعریفوں کا مالک یا اللہ تو کون ہے کہ رب العالمین میں وہ ہوں جو سارے جہان کو پالتا ہوں پالتا ہوں اور اسی پر جا کر قرآن کو ختم کیا قل اعوذ برب الناس میں وہ ہوں جو سارے جہان کو پالنے کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی پالتا ہوں تمہارا بھی رب ہوں اور نماز نے تکرار کروایا اس کا رب سبحان رب العظیم کیس رکو میں کہ رب اللہ پھر اٹھ کر کے رب بنا الحمد رب اللہ پھر سجدوں میں جا اور سجدوں میں کہ سبحان رب العلا میرا رب اللہ کھڑے ہو کر کہو رب اللہ رکو میں کھڑے ہو کر کہو رب اللہ سے کھڑے ہو کر کہو رب اللہ سجدے میں جا کر کہو رب اللہ قرآن کو شروع کرو تو رب العالمین قرآن کو ختم کرو تو رب الناس قرآن کے صفحات دیکھو تو رب ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والارض ثم في ستة أيام ثم استوى على العرش ذلكم الله ربكم الحق ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون اور قبر کا سوال من ربك من ربك کون پالتا ہے کون پالنے والا ہے ہاں جھوٹ بولنے والا سود لینے دینے والا جوا کھیلنے والا فراڈ فریب کرنے والا لوگوں کی زمینیں دبانے والا چوری ڈاکے مارنے والا اس کے لیے یہ پیپر حل کرنا ناممکن ہو جائے گا وہ نہیں کہہ سکے گا رب اللہ ہے من رب کون رب ہے سو گیا تھا جو تمہیں جھوٹ بولنا پڑا خزانے کم پڑ گئے تھے جو تمہیں انعامی بانڈ خریدنے پڑے اور اس کے اس نے انکار کر دیا تھا جو خودکشیوں پہ آ گئے یہ اللہ کا رب ہونا جانتے نہیں خودکشیاں اور حکومت کے خلاف جلوس اور دو اوروں کو گالی گلوچ اور لوٹ کھسوٹ یہ بھائیو او میرے بھائیو او میرے بھائیو تمہارے مسئلے حل کرنے والا تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے ادعونی استجب لکم مجھے پکارو تو صحیح وہ بلاؤ تو صحیح کبھی میرے آگے جھکو تو صحیح تمہاری جیب میں پیسے ختم ہوتے ہیں تم تم فوراً فوراً بغاوت پہ آتے ہو کبھی کبھی کبھی کبھی رشوت ظلم کچھ کبھی کبھی میرے آگے تو جھکو میرے آگے تو سر جھکاؤ کہ ساری دنیا کے خزانے اس خالق کے بنائے ہوئے ہیں وہ خالق اور تم مخلوق ہو وہ رب ہے اور تم مربوب پلنے والے میں اور آپ پلنے والے اور وہ اکیلا پالنے والا جو ایک مچھر کو بھی پالتا ہے اور ایک مکھی کو بھی پالتا ہے اور رات میں چلنے اڑنے والے الو کو بھی پالتا ہے اور ہر ایک کی نظر پڑنے پر جسے مارنے کو ہر انسان دوڑے سانپ وہ اس کو بھی پالتا ہے اور اتنے بڑے ہاتھیوں کو کھلاتا ہے اور شیروں کو کھلاتا ہے اور جیتوں کو کھلاتا ہے اور بھیڑیوں کو کھلاتا ہے گائے بھینس کو کھلاتا ہے بکری بھیڑ کو کھلاتا ہے مچھلیوں کو کھیلاتا ہے پتنگے پروانوں کو کھیلاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا چلو فرعون کی طرف خیال آیا بیوی بچوں کا کیا بنے گا تو میرے اللہ نے راستے میں ایک پتھر آ رہا تھا راستے میں تو اللہ نے کہا موسا پتھر پہ لاٹھی مار پتھر پہ لاٹھی ماری تو وہ پھٹ گیا ٹوٹ گیا اس میں سے ایک اور طے نکلی کہ اس پر بھی لاٹھی مار اس پر لاٹھی ماری تو وہ طے ٹوٹ کر ایک اور طے نکل آئی کہ اس پر بھی لاٹھی مار اس پر لاٹھی ماری تو پورا پتھر دو ٹکڑے ہو گیا اس میں سے ایک کیڑا نکلا کیڑا اس کے منہ میں سبز پتا اور اللہ نے کہا سنیے کیا کہہ رہا ہے سنیے کیا کہہ رہا ہے تو موسل اسلام بیٹھے اور کان لگائے تو کیڑا کہہ رہا تھا سبحان من یارانی کیا تو پاک ذات ہے جو مجھے ہر وقت دیکھتا ہے یعرف مکانی جو میری جگہ کو جانتا ہے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں یرزقنی ولا ینسانی جو مجھے رزق دیتا ہے اور مجھے بھولا ہوا نہیں ہے اللہ کے نبی نے لشکر روانہ کیا چار سو صحابہ کا لشکر اور زمانہ تھا بھوک اور فخر کا آپ نے ہر ایک کو ایک ایک تھیلی تھوڑے جو تھوڑے ستو اور تھوڑی کھجوریں پنیر بند کر کے خود دیا ایک صحابی ہیں ان کو دینا بھول گئے انہوں نے مانگا نہیں آپ نے دیا نہیں اور وہ چپ کر کے اپنا سامان اٹھایا اور چل پڑے اور کیا کہتے جا رہے ہیں کیا کہتے جا رہے ہیں میرے رب میرے رب تیرے نبی نے دیا نہیں میں نے مانگا نہیں تیرا نبی تو بھولا پر تو تو نہیں بھولا تیرے نبی نے دیا نہیں اور میں نے مانگا نہیں وہ تو بھول گیا تو تو نہیں بھولا تو تو جانتا ہے نا میرے زوف کو میرے فقر کو میری حاجت کو یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ بس میں تو یہی کہوں گا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تو میری بھوک دور کر تو میری پیاس دور کر جبریل فوراً فوراً اترے یا رسول اللہ یا رسول اللہ بھول گئے آپ حدیر کو دینا بھول گئے اور اس کی دعاؤں نے سات آسمان کے دروازے توڑ دیے ہیں مانگو تو صحیح اس سے فوراً حرام کی طرف چلنا فوراً ظلم کی طرف چلنا تھوڑا رکو تو صحیح تھوڑا ٹھہرو تو صحیح اس کے آگے سر تو جھکاؤ گیا رسول اللہ ساتوں آسمان میں کھلبلی مچ گئی ہے خدیر کی دعاؤں نے وہاں ہنگامہ کر دیا ہے آپ فوراً اس کے لیے بھیجیں تو آپ نے فوراً ایک صحابی کو بلایا اور اس کو تھیلی بھر کے دی کہ یہ لے جا اور پھر سننا وہ کیا کہتا ہے تو سننا وہ کیا کہتا ہے تو جب وہ پہنچا نا پیچھے تو سب سے پیچھے یہی کہتے ہوئے جا رہا ہے میرے مولا تیرے نبی نے دیا نہیں میں نے مانگا نہیں وہ تو بھولا تو تو کوئی نہیں بھولا اور میں تو یہی کہوں گا سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اللہ اکبر تو یہ پہنچے ان کو سلام کیا کہا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معذرت کر رہے ہیں کہ وہ تمہیں دینا بھول گئے یہ لے لو تو اس نے جب تھیلی کو لیا تو یوں آسمان کو دیکھا <laughs> الحمد للہ من فوق ومن فوق سبع ہی اللہ معائن کا لم تنسا حدیرن لا پاک ذات تو کیسا کریم ہے کہ تو عرشوں پہ ہو کر سات آسمانوں پہ ہو کر تو اپنے بندے کو نہ بھولا اور اس کی فریاد کو سنا اور اس کی مدد کو پہنچا اے میرے رب جیسے تو اپنے بندے کو نہیں بھولا میں اس بندے کو توفیق دے کہ یہ بھی تجھے کبھی نہ بھولے یہ کلمات کہے اور وہ یہ سن کر واپس آئے تو آپ نے فرمایا ہاں کیا کہا تھا کہا جی یہ کہا تھا نے فرمایا تیرے یہ کلمات تیرے نہیں ہیں نقل کیے ہیں نقل کیے ہیں لیکن ان سے اتنا نور نکلا ہے کہ زمین آسمان کا سارا خلا روشن ہو گیا ہے نقل کرنے پر اتنا نور تھا تو بولنے والے کے منہ سے کیسا نور نکلا ہوگا بھائیو ایک ہی تو رب ہے ایک ہی تو شہنشاہ ہے جس سے دشمنی بھی لے لو تو وہ تمہیں روٹی کھلاتا ہے وہ سورج کو روکے بتاؤ رشوت کا پیسہ کہاں کام آئے گا وہ رات کو روک لے تو بتاؤ یہ فراڈ سے پلاٹ اور زمینیں اور یہ جوئے سے حاصل کردہ پیسہ یہ کس کام آئے گا وہ ہواؤں کو تیز کر دے تو کون ہے اس کے سامنے کھڑا ہو وہ پانی کی لگامیں ڈھیلی کر دے تو کون ہے طوفانوں کا مقابلہ کر سکے وہ سورج کو نیچے لے آئے تو کون ہے اس کی آگ سے بچ سکے اس ستاروں کو ٹکرا دے تو کون ہے اپنی دنیا سے نفع اٹھا سکے وہ زمین کا پانی دھسا دے قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین وہ تم کیوں نہیں یاد کرتے تمہاری دھرتی تلے میں نے پانی کا سٹور رکھا ہوا ہے اگر میں یہ پانی ختم کروں کہاں سے پانی آئے گا افرائیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون مجھے بتاؤ پیدا کرنے والا اللہ ہے یا تم ہو افر اے تم متحر مجھے بتاؤ یہ بیج کا پھاڑنے والا انتم تزرا ہو ام نحن الزارعون یہ تم ہو کہ اللہ ہے یہ تم ہو کہ اللہ ہے ان اللہ فالق الحب والنوا ایک چھوٹی سی گٹھلی میں کیا طاقت ہے کہ ایک درخت نکالے اور اسے پچاس فٹ اوپر لے جائے اور وہاں جا کر خوبصورت کھجور کی شکل میں بدلے اور ایسی مٹھاس ہو ایسی شیرینی ہو ایک ایک اتنی سی گٹھلی میں یہ طاقت کہاں سے آئی ہے کہ نیچے جڑ مضبوط کرے اور چالیس تیس فٹ اوپر جا کر پھلدار بنے اور ایسا خوبصورت پھل دے کہ خود قرآن اس کی تعریف کرے تو تھی اکلحا کل جو ہر وقت پھل تمہیں دے اور اس کی مٹھاس یہ گٹھلی میں طاقت کہاں سے ہے ایک چھوٹے سے بیج میں یہ طاقت کہاں سے آئی کہ وہ اتنا خوبصورت خربوزہ بنے اور تربوز بنے اور وہ گرما بنے اور وہ سردا بنے ایک بیج میں طاقت کہاں سے آئی کہ وہ کریلا بنے اور وہ گاجر بنے اور وہ مولی بنے اور وہ شلغم بنے ایک بیج میں کہاں سے طاقت آئی کہ وہ مٹر بن جائے اور وہ بھنڈی بن جائے اور وہ توری بن جائے یہ یہ گھاس میں یا بکری میں طاقت کہاں سے آئی پیٹ میں جا کے دودھ میں بدل جائے نسقیقم من بین خالصا للشاربین تم غور نہیں کرتے ہو غور نہیں کرتے ہو تم اپنے جانور کو پانی پلاتے ہو چارہ کھلاتے ہو وہ اندر جا کے گوبر میں بدلتا ہے ناپاک خون میں بدلتا ہے ناپاک میں ناپاک گوبر پیلا ناپاک خون سرخ پیلے اور سرخ ناپاک چیزوں کے درمیان سے میں تمہیں سفید شفاف دودھ نکال کے پلاتا ہوں ابھی میں میرا رب ہونا سمجھ میں نہیں آیا اور کبھی بھینس کو دیکھا کہ اپنا دودھ خود پی رہی ہو کبھی گائے کو دیکھا اس کے دودھ دینے کی جگہ وہاں ہے جہاں اس کا منہ جا ہی نہیں سکتا ان کے دودھ دینے کی جگہ وہاں ہے جہاں ان کا سر منہ پہنچ نہیں سکتا اللہ تمہارے لیے بنا رہا ہے ول انعام خلقہ یہ جانور بنائے تمہارے لیے ایک بکری بنا کے دکھاؤ روزانہ لاکھوں کروڑوں بکریاں ہوتی ہیں گوشت میں کمی آنے دی روزانہ ہوا ایک انسان اپنے بدن میں لے جاتا ہے کبھی ہوا میں کمی آئی اور کتنا سورج کی حرارت کبھی اس کی حرارت میں کمی آئی چاند کی ٹھنڈک ستاروں کی رہبری اور رہنمائی پانیوں کا جوار بھاٹا میٹھے اور پانی میٹھے اور میٹھے اور کڑوے پانی کا ٹکراؤ صدف میں بننے والا موتی اور بارش بادل سے اترنے والی بارش اور کترا کترا بن کے زمین کے اندر اترنے والا پانی اور چشموں کی شکل میں ابلنے والا آبشاروں کی شکل میں گرنے والا ندیوں کی شکل میں بل کھا کے بہنے والا اور طوفان کی شکل میں سمندروں میں موجیں مارنے والا اور اسی میں اسی میں ایک مخلوق مچھلی کو پالنے والا اور اسی میں سے امبر کو نکالنے والا اور وہیں سے موتی کو نکالنے والا اور جنگل کے ویرانوں میں جنگل کے ویرانوں میں ہرن کے نافے کے اندر مشک کو پیدا کرنے والا اور ایک چھوٹی سی مکھی کے منہ میں پانی کو لے جا کر اور رس پھول کے رس کو لے جا کر شہد میں تبدیل کرنے والا اور ایک بے جان سے پتی میں سرخ رنگ دے کر ایک ایک عجیب خوشبو پیدا کر کے سفید رنگ دے کر ایک اعلی خوشبو پیدا کر کے اور کیا نرگس کا پھول اور کیا چمبیلی اور کیا ورد اور کیا گلاب یہ کیا کیا میرے رب کے نظارے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہا الحق میں میں میں تمہیں کائنات کے ذرے ذرے میں اور چپے چپے میں اور تمہاری اپنی ذات میں اپنی ذات کے جلوے دکھاؤں گا کہ تم رہ نہیں سکو گے اور پکار اٹھو گے کہ اللہ ہے اور اللہ ہے اور اللہ ہے لیکن لیکن وہ آنکھ لاؤ جو حرام نہ دیکھتی ہو پھر تمہیں پتا پتے میں اللہ کا جلوہ نظر آئے گا وہ کان لاؤ جو گانا نہ سنتے ہوں جو ناچنے والی کی گھنگروں کی چھنکار پہ مست نہ ہوتے ہوں وہ کان لاؤ وہ کان لاؤ تو تمہیں ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح پڑتا سنائی دے گا سنائی دے گا وہ دل لاؤ جو اس کے اندر میں مسلمان کا بغض نہ ہو اور نفرت نہ ہو اور حسد نہ ہو اور شرک نہ ہو دنیا کی محبت نہ ہو کسی چیز کا عشق نہ ہو اسے خالی کرو پھر دیکھو یہ تمہارے رب کا عرش بنتا ہے کہ نہیں بنتا پر تم خود نہ کرو تو کیسے ہو تیرا رب ہر چیز کو تیار کر کے بیٹھا ہے بڑے بڑے پہاڑوں کی چوٹیاں اللہ کی قسم اللہ اللہ پکار رہی ہیں اوپر پرندوں کی ڈاریں اللہ اللہ پکار رہی ہیں کے رنگ اللہ اللہ پکار رہے ہیں بادلوں کی گرج وہ اللہ اللہ پکار رہی ہے اور بجلیوں کی کڑک وہ اللہ اللہ پکار رہی ہے اور بارشوں کی ایک ایک بوند وہ اللہ اللہ پکار رہی ہے اور درخت کا ایک ایک پتہ اور اس کی ہریالی اور اس کی سبزی اور اس کی رگوں میں چلنے والا پانی اور لٹکتے ہوئے خوشے خوشوں پہ لگے ہوئے پھل پھلوں میں پیدا ہونے والی مٹھاس اور رس یہ ایک ایک چیز اللہ اللہ پکار رہی ہے مشرق ہو تو اللہ اللہ ہے مغرب ہو تو اللہ اللہ ہے شمال ہو تو اللہ اللہ ہے جنوب ہو تو اللہ اللہ ہے اوپر ہو تو اللہ اللہ ہے نیچے ہو تو اللہ اللہ ہے آگے ہو تو اللہ اللہ ہے پیچھے ہو تو اللہ اللہ ہے دائیں ہو تو اللہ اللہ ہے بائیں ہو تو اللہ اللہ ہے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے شمال جنوب دور ہے دور ہے دور ہے میری شہرگ ہو تو اللہ اللہ ہے میری شہرگ مجھ سے زیادہ دور ہے پر میرا اللہ اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہے پھر میں جفا کار نہیں تو اور کیا ہوں میں بے وفا نہیں تو اور کیا ہوں اور میں غدار نہیں تو اور کیا ہوں کہ جو میری شہرک سے قریب ہو میری ایک پکار پر مجھے ستر دفعہ جواب دیتا ہو تم ماں کو ایک دفعہ بلاؤ وہ ایک دفعہ جواب دے گی دوسری دفعہ بولاؤ وہ چڑ جائے گی تیسری دفعہ بلاؤ گی بکواس نہ کر میرا سر نہ کھا چل دفع ہو جا چل دور ہو جا مجھے کام کرنے دے اور تم ظالم ہو کر فسق ہو کر زانی ہو کر شرابی ہو کر ڈاکو ہو کر